صحیح طریقے سے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی بہت تیز آواز تھی تو یہ تو مسئلہ کہ افغانستان میں کیا کرنا چاہیے جو کر سکتا ہے آدمی وہ ضرور کرنا چاہیے وہاں جا کے لڑ سکتا ہے تو لڑے ان کی مدد کر سکتا ہے جیسے بھی وہ کرے جو آدمی کر سکتا ہے وہ اس کو کرنا چاہیے مسلمانوں کے لیکن یہ ان میں رہنا چاہیے کہ آدمی وہ کرے جس سے اس کو بھی بھی ادا ہو اور کو تو دوسرا کہ جہاد کا حکم ہی آیا بھائی قرآن میں کتنی آتے ہیں جہاد کی تو جب تک جہاد کر نہیں سکتے تھے مسلمان اس وقت تک حکم نہیں آیا تھا لیکن جب مسلمانوں کے پاس طاقت آ گئی اپنا ان کا ایک شہر ایک علاقہ ان کے زیر تسلط آ گیا تو پھر ان کو جہاد کا حکم ہو گیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر تک جہاد کرتے رہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں تابعین کے دور مبارکہ میں جہاد رہا یعنی بارہویں تیرہویں صدی ہجری تک جہاد رہا اس کے بعد مسلمان کمزور ہوتے گئے اور جہاد بہرحال کمزور ہوں یا طاقتور ہوں جہاد قیامت تک کا قانون وسلم فرمایا فرض رہے گا تو جہاد تو فرض ہے لیکن اب تو یہ ہے کہ ہم پر کچھ ظلم کرتا ہے تو پھر ہم چیختے ہیں جی جہاد ابھی فرض نہیں ہوا جہاں تو مسلمان پہ ہمہ وقت فرض ہے وہ حملہ کرے تب بھی فرض ہے نہ کرے تب بھی فرض ہے اللہ کا پیغام تو اس نے ہر جگہ پچھانا ہے لیکن چونکہ بد قسمتی سے مسلمانوں کے جو تھے ترجیحات بدل گئیں اور مسلمانوں کے لیڈر اللہ ماشاء اللہ فاسق فاجر آ گئے اور عیاشی میں زندگی گزارنے لگے اور انہوں نے آفیت کو ہی پناہ بنا لیا اس لیے ہماری بات قسمتی ہے جہاد قیامت تک ہے فرض ہے فرض رہے گا جی نہیں بھائی جزاک اللہ اللہ ماشاء بہت